حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا منہ ادھر قبلے کی طرف ہے اللہ کی قسم تمہارا رکو اور تمہارا خوشو مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو اکتالیس